حسین رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کی کہانی یاد رکھی اقبا کا ترانہ بھول گئے اور منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اور مسجد کی فضا میں اے انور مسجد کی فضا میں اے انور اب بھی تو اذانیں ہوتی ہیں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے افسوس مسلمہ مذہب پر قرآن پڑھانا بھول گئے دنیا ہی پڑھائی بچوں کو اسلام پڑھانا بھول گئے اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و توصیف امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت رحمۃ العالمین سید المرسلین خاتم النبیین آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر میرے آپ سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ فدا کا بھی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر الف الف مرتم الفا کل ذرہ درود و اسلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام حضرت ذی وقار مولانا فرائی صاحب اور معزز مکرم بزرگ و دوست اور میرے بھائی ہو اگر کہیں میری آواز سن رہی ہیں تو میری معزز مکرمہ محترمہ ماؤں بہن اور بیٹیوں بحمد اللہ امسال بھی اللہ نے اس ماہ مقدس کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت نصیب فرمائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ کے ایک ایک لمحے کی قدر و منزلت کر کے جنت کے وارث بن رہے ہیں اجڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ کو بھی لاہ و بے تدالی سستی کالی میں ضائع کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کو اگر دو چیزوں کا علم ہو جائے علم یقین کہ پہلی سب میں نماز پڑھنے کی کیا شان اور کیا فضیلت اور کیا مقام ہے تو میری امت دست و گریبان ہو لڑائی کرے ہر آدمی گھر سے پہلے پہنچے مسجد میں کہ مجھے پہلی سب میں جگہ مل جائے نماز پڑھنے کی اور دوسرا فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے رمضان کے روزے کا کیا مقام ہے کیا شان ہے تو میری امت تمنا کرنے لگے کہ کاش اللہ سارے سال کوئی رمضان بنا دے یہ تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ سال کے بجائے ہمیں تیس ماہ میں ہی زندگی کا نچوڑ دے دیا اور فرمایا کہ اس کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے فمن شاہد امن کو مشہر فر یسم تو وہ رمضان کا روزہ رکھے رفقائے کرام ایک بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے جو ہم پر فرض قرار دیا ہے اس کا روزہ یہ اللہ نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا نوز بلّہ بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا مزہ ملتا ہے صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رکھتے ہمیں اٹھارہ بیس گھنٹے دیکھیے بھائی اللہ کی مخلوق جو ہے نا اس وقت وہ دنیا میں چھ عرب کے قریب ہے ان چھ عرب انسانوں میں وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ نے کلمے کی سعادت سے نوازا وہ ڈیڑھ عرب ہیں تقریباً ڈیڑھ عرب ہم حضور کے غلام کہلانے والے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ساڑھے چار عرب انسانیت اس وقت وہ ہے جو کلمہ حضور پر نہیں پڑتی وہ یہود ہیں کرسچن ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں کمیونسٹ ہیں دیری ہیں جی جو بھی لوگ ہیں اسلام کے علاوہ وہ ساڑھے چار ارب کے قریب ہے آپ جانتے ہیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں بخوبی کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی انسان یہاں بستے ہیں وہ دن بھر کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں شہوانی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں ہے اللہ کی مخلوق اگر ساڑھے چار ارب کے کھانے پینے سے اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمارے ڈیڑھ ارب کے کھانے سے کیا پڑتا تھا اگر ہم بھی کھا لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا لیکن اللہ نے ہمیں جو روکا چونکہ قرآن کریم میں جہاں رمضان کا حکم ہے نا روزے کا وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا الناس کتب علیکم السیام کہ لوگوں میں تم پہ روزہ فرض قرار دیا میں نے نہیں بلکہ اللہ نے بڑے وی آئی پی انداز میں تمہیں اعزاز دے کر تمہیں اکرام کر کے تمہارا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنون لفظ آمنوں پہ ذرا غور کر لینا لفظ آمنوں پہ جو لوگ ڈوب کر قرآن کریم کا مطالب سمجھتے ہیں خدا کی قسم یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ جس پہ جتنا فخر کرو کم ہے میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو اللہ نے رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی جس نے روزہ رکھ لیا مرد یا عورت نے وہ اس بات پہ یقین کر لے کہ اللہ نے تیرے ایمان کو قبول کر لیا اللہ نے روزہ فردی ایمان والوں پہ قرار دیا ہے یا یو اللہ دین آمنو اور جب جس نے روزہ رکھ لیا اللہ نے توفیق دے دی تو گویا کہ اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا اور جو مومن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تو سورہ اصل میں فرما رہے نا کہ کامیابی کے زینے چار چیزیں ہیں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ دین آمن جو مومن ہو گئے ایمان والے ہو گئے وہ کامیاب تو روزہ رکھنے والا یقین کر لے کہ اللہ نے میرے ایمان کو قبول کر لیا اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد بغیر ادرے شری کے روزہ نہیں رکھتا کوئی بیمار نہیں ہے کوئی سفر شری سفر لائق نہیں ہوا ہٹا کٹ ہے صحت مند ہے تندرست ہے اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتا وہ فکر کرے کہ میرے ایمان میں گڑبڑ ہو گئی ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو رفقہ کرام اللہ کریم نے روزے کے ساتھ تمہارا ایمان کو جو قبول کیا اس لیے کہ ایمان اور رمضان لازم و ملزوم ہے سیام اور ایمان بقول کسی عارف کے کہ سوم ہے ایمان سے ایمان رخصت سوم گم سوم ہے ایمان سے ایمان رخصت سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم جہاں ایمان ہے وہاں سوم ہوگا جہاں سوم ہے وہاں ایمان ہوگا اور قوم بھی قرآن سے بنتی ہے اس لیے جن کو اللہ نے رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق دے دی اللہ کے ہاں وہ مومن ہیں اور اللہ نے ان کو کامیابی کا خوشخبری سنائی ہے اور پھر دوستوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کی جو صورت تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے کہ اللہ نے رمضان کو جو شان عطا فرمائی ہے کہ اسے سال کے سارے مہینوں کا سردار بنایا یہ حقیقت میں اللہ نے امت مسلمہ کو بخشنے کا بہانہ بنایا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کا کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جانے والا نہ بنے سارے کے سارے جنت کے وارث بن جائیں یہ اللہ کی قسم خدا نے ایک بہانہ بنایا ہمارے جنت میں بھیجنے کا اور اللہ کو بھائی جنت میں بھیجنے کے لیے لمبے چوڑے دفتروں کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑا مالک ہے وہ بڑا قادر ہے اس کی بڑی شان ہے وہ تو ایک ادا بھی تمہاری پسند آ گئی نا تو بخشش کا فیصلہ کر دے گا بس ہمارے اکابر کی زندگیوں میں ایک واقعہ لکھا ہے طائفت الاولیاء میں شیخ جنید بغدادی سب کے رحمت اللہ علیہ بغداد کے بڑے وقت میں دور کے کتب تھے ولی تھے شیخ تھے ان کا جب دنیا سے انتقال ہوا تو ان کے مرنے کے بعد کسی خلیفہ مرید کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو اس خلیفہ مرید نے حضرت سے پوچھا کہ شیخ اللہ کے ہاں پیشی ہوئی تو کیا بنا تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو رب کریم نے مجھ سے اتنا پوچھ لیا جنید کیا کر کے آئے ہو بس اتنا سا سوال کیا دعا کیا کرو کہ اللہ سوال نہ کرے حساب نہ کرے بغیر حساب کی معاف کر دے ہم تو صاف دینے کے قابل نہیں نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہمارے پلے کیا گنگی نے چوڑے کی کیا دھوئے گی ہے کیا ہمارے پلے ارے وہ تو جنید بغدادی ہے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وقت کے کتب تھے شیخ نے جواب نرد کیا یا اللہ کچھ نہیں کر کے آیا بچپن میں تھا میرے باپ آپ نے مجھے حفظ قرآن پہ لگا دیا میں قرآن کا حافظ بنا پھر مجھے دین پڑھنے پہ لگا دیا میں قرآن و سنت کے علوم سے بیراور ہوا اور میں پھر ان کو پڑھانے میں لگ گیا تیری مخلوق کو آگے قرآن و حدیث سنانے کے لیے تعلیم و تعلم کے لیے اور میں تیرے نام کے ضربوں سے اللہ اللہ کے ضربوں سے میں لوگوں کے زنگ دلوں کو پاک صاف کرتا رہا اب یہ اللہ اللہ کے ضربے جو ہیں یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صوفیہ یہ عطقیہ یہ اولیاء یہ مشائق فارغ تاثیر فارغ وال ہیں کوئی کام نہیں ہے نہیں یوں کانے میں کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں الحمدللہ علماء دیوبند کی دو چیزیں جو ہیں وہ ان کی نسبت کے اعتبار سے اور ان کا کائنات کے اندر اللہ نے جو اعزاز دیا ہے ایک تو اللہ کی محبت اور ایک رسول اللہ کی اطاعت یہ علماء دیوبند پہ ختم ہے الحمدللہ ان کی زندگی کا محور یہ تھا کہ خدا سے محبت کرنی ہے اور پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے ساری زندگیوں ان کی اسی محنت پہ گزری ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدو اپنے دور کے شیخ العرب العجم جم کہلائے بہت بڑے شیخ تھے عالم تھے جی سید زاد تھے ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ حضرت جب تحجد کے وقت بخاری شریف کا ترس پڑھا کے فارغ ہوتے ساری ساری رات دس چلتا حدیث کا دن میں تو سفر کرتے تھے بات النظریات کے خواب یاد کرتے تھے لیکن رات کو آ کے جب آتے تو حدیث پڑھاتے بخاری شریف کی سوتے نہیں اور پھر وہاں سے سبق سے فارغ ہوتے مسلح پہ آ جاتے اور تہجد کے نفل پڑھتے اب تہجد کے نفل سے فارغ ہوتے تو فجر کی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے اور اکثر حضرت اللہ کا ذکر کرتے حضرت شیخ مجذوب کے انداز میں اور فرماتے کہ ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر سبحان اللہ تو کہہ دو میں پاکستان کہاں سے لاؤں یہ ہے تو یو کے ہر دم اللہ اللہ کر اللہ اللہ کہہ دو اللہ اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینا بر جیے تو اس کا ہو کر جی جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینا بر تیرے قدم ہو میری راہ میرے قدم ہو تیری راہ میرے قدم ہو تیری را میرا سر ہو تیرا گھر اللہ اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بر اور سب کے بخشے وہی گناہ بخشنے والا کون اللہ ہی ارے سب کے بخشے وہی گناہ شرط ہے توبہ پہلے کر اللہ اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بر شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات فجر تک اس انداز سے ذکر کرتے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ میں اللہ اللہ کی ضربوں سے تیرے نام سے لوگوں کے دلوں کو صاف و شفاف کرتا رہا حتیٰ کہ میری موت آ گئی اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ نے فرمایا جنید تو اگر حافظ قرآن بنا یا قرآن و سنت کا وارث عالم بنا اور پھر اس قرآن و سنت کو آگے پڑھانا شروع کر دیا یا اللہ اللہ کے نام کی ضربوں سے لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرتا رہا تو جنید میرے پہ کیا احسان کیا یہ تو میرا تجھ پر احسان تھا اگر میں توفیق نہ دیتا تو حافظ بنتا بھائی عالم کیسے بنتا یہ علماء کرام جو قرآن و سنت خدمت کر رہے ہیں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ اس رب العالمین کا ہم پریشان ہے ذالک فضل اللہ یوتی من شاہ اے جنید یہ تو میں نے تجھ پہ کرم کیا تو شیخ نے خواب میں بتایا اپنے خلیفہ مرید کو کہ حضرت کو جب یہ اللہ نے فرمایا تو پاؤں لرد اٹھے پسینہ وجود پہ آ گیا گھبرا گئے تو اللہ کریم نے حالت زار دیکھی جنید بغدادی کی وقت کے کتب کی تو فرمانے لگے اے اللہ اے اے میرے بندے جنید پریشان نہ ہو گھبرا نہیں تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے اس کے باوجود میں نے تو تیری بخشش کا فیصلہ تیری زندگی میں کر دیا تھا اور پھر فرمایا کہ تو ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر میرے محبوب کی میرے سید المرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ رہا تھا اس زمانے میں یہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے یہ طبعت کے لیے پریس نہیں تھے جی ہاتھ سے ہی قرآن لکھا جاتا تھا ہاتھ سے حدیث لکھی جاتی تھی ہاتھ سے فقہ دے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ہلاکو جس وقت بغداد پہ اس نے انقلاب آیا ہے اور قبضہ کیا ہے تو ہلاکو نے بغداد کی لائبریریوں سے علماء کے کتب خانوں سے جو کتابیں اٹھا کر اس نے ضائع کی ہیں ایک مہینے تک دریا کا پانی سیا رہا ان کتابوں سے جو ذخیرہ علم اس نے ضائع کیا تو حضرت حدیث لکھ رہے ہیں یوں قلم جو ہے دعات میں ڈالا سیاہی لینے کے لیے جب باہر نکالا تو اس قلم کی سیاہی پہ ایک چھوٹی سی مکھی بیٹھ گئی حضرت کے دل میں آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے کہ شاید یہ مکھی پیاسی ہے اور یہ پانی پینا چاہتی ہے صحیح کا تو انہوں نے ایک لمحہ قلم کو لکھنے سے روک لیا اللہ نے فرمایا کہ جنید تو نے روکی تھی قلم جی اللہ روکی تھی فرمایا اس لیے کہ بھی مکھی پانی پی لے جی مولا میرے دل میں یہ خیال آیا تھا فرمایا بس تیرے دل میں اتنا خیال آیا کہ اللہ کی مخلوق کی چھوٹی سی مکھی پانی پی لے بس تو نے اس کے لیے قلم روکا میں نے تیری بخشے کا فیصلہ کر دیا اب ظاہری طور پہ بتائیں یہ کتنا بڑا عمل تھا مکھی کا پانی پینا لیکن اللہ جب کسی نیکی کو قبول کرتا ہے اللہ کی قسم بہانہ بناتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کا اور رمضان کا مہینہ بھائی یہ تو سارے کا سارا ہی بہانہ ہے سہور سے لے کر افطاری تک افطاری سے لے کر تراوی تک جا بجا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے آپ سیری کے وقت اٹھتے ہیں آرہ سے اعلیٰ ہم کھانے کھاتے ہیں مرغن غذائیں کھاتے ہیں مشروبات پیتے ہیں جی اللہ کے دیے انعامات سے اب مجھے بتاؤ کھانا پینا کیا انسانی زندگی کی ضرورت نہیں بولو ارے جو بھی انسان ہے وہ یہودی ہے وہ عیسائی کرسچن ہے وہ ہندو ہے سکھ ہے مسلمان ہے مردئی ہے دیریہ ہے جو بھی ہے بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا انسانی ضرورت ہے لیکن قربان جو مسلمانوں اللہ کے تم پر کتنے احسانات ہیں نسبت رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم سحری کرنے اٹھتے ہو اعلیٰ کھانا کھاتے ہو اعلیٰ مشروبات پیتے ہو تمہارا کھانا پینا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا ہم ایک گھونٹ پانی پی لے ایک لکمہ پروٹی کا کھا لے یا کوئی اور کھجور کھا لے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و علی المتصاہرین کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سیری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور جس پہ اللہ کی رحمت آگے اس کی بخشش میں کچھ حق ہے اب سیری کھا لی تو سیری کھا کے کیا کرنا ہے سونا نہیں بھائی خراٹے نہیں مارنے جو ہم کرتے ہیں نہیں بلکہ مسجد میں آؤ دو رکعت فجر کے پڑھو اس لیے آناب اذان کے فوراً متصل پانچ دس منٹ کے بعد جماعت کرا دیتے ہیں زیادہ تر سے لوگ جماعت میں شریک ہو جائے اب دو رکعت نماز فرض فجر کی تم نے پڑھ لی اللہ کو اکبر نبی علیہ السلام نے پھر خوشی کا مجدہ دیا کہ جو میرا امتی دو رکعت فجر کی جماعت سے ادا کر لے گا نماز فجر ادا کر لے گا اللہ اس کے نامہ مال میں اتنا ثواب لکھے گا کہ گویا اس نے ساری رات عبادت کی اور پھر اس کے بعد اگر تو قرآن کی تلاوت یا ذکر کر کے شراک تک بیٹھ سکتا ہے لیکن آج کل نہیں بیٹھ سکتے تم اس ملک میں تو کم از کم پاکستان انڈیا میں بیٹھ سکتے ہو میں نے تو یہاں دیکھ کے بھی حیران ہوا بھائی یہاں کے معاملے علماء بہتر جانتے ہیں میں تو مخلد ہوں میں تو ان کی تقلید کرتا ہوں یہاں پہ جو کہہ دیتے ہیں ابھی اس ٹائم بند کرنا ہے بند کر لیتے ہیں کہتے ہیں اس ٹائم کھولنا ہے کھول لیتے ہیں ویسے میں پریشان ہوتا ہوں بس اوقات کہ ڈیڑھ بجے سوزا بند کرا دیا اور سوا پانچ بجے شروع ہی نکلا اب ساڑھے چار گھنٹے کون اشراق انتظار کرے گا تو لوگ سوئیں گے نا اس لیے خدا کی قسم اللہ کی رحمت دیکھو روزہ رکھ کے سونا بھی عبادت شاپ پہ جانا بھی عبادت کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت دفتروں میں جانا بھی عبادت جو کام کرو گے روزہ رکھ کے اللہ تمہاری بات لکھے گا زور کے وقت زور جماعت سے پڑھو اثر کے اثر پڑھو توفیق دے زیارت قرآن کرو تلاوت قرآن کرو اور افطاری کے وقت فرمایا کہ جب تم افطاری کرو گے ذرا دو منٹ قبل اہتمام کے ساتھ الحمدللہ میں نے یہاں پر مسجدوں میں دیکھا ہے جو لوگ مسجدوں میں آ کے افطاری کرتے ہیں یقیناً گھروں میں بھی یہی اہتمام ہوگا کہ وہ افطاری سے پہلے دعا کرتے ہیں میری درخواست یہ ہے حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ تین آدمی کی دعا اللہ رد نہیں کرتے ایک عادل بادشاہ کی دوسری مظلوم کی اور تیسری افطاری کرنے وغیرہ کی افطاری کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتے جو مانگو گے اللہ ادا کرے گا عطا کرتا ہے اللہ بلکہ اللہ کریم تو اتنے متوجہ ہوتے ہیں بقول کسی عارف کے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بھی کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بھی کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی روے منزل ہی نہیں اور لوگوں میں خدا تو دینے پہ متو جندرہ مانگ کے دیکھ تیری زبان سے نکلے گا نہیں میں خدا پورا کر دوں گا اس لیے میری درخواست ہے کہ افطاری کے وقت ایک دعا ضرور مانگ لیا کرے وہ کیا کہ اللہ جہنم سے نجات دے دے جنت الفردوس کا وارث بنا دے بس یہ دو جملے ضرور کہہ دیا کرو اگر زبان سے نکل گئے فوز تو رب القعبہ میں قسم اٹھا کے تو اللہ قسم کامیاب ہو جائے گی تو اللہ نے سہور سے افطاری تک اور جب ہم نے کھجور کے ساتھ یا پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا فوراً السلام نے ہمیں خوشی کا ایک اور مجدہ دے دیا کہ من رمضان غفر ما تقدم مزانا جس میرے امتی نے ایک روزہ رکھا ایمان کی حالت میں سواب سمجھ کر اللہ ایک روزے کے بدلے میں زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے تو جی سارے گناہ معاف ہو گئے اور اب تھوڑی دیر بعد جناب تراوی کے لیے آ گئے سبحان اللہ کیا کیا عمل دیا کیا کیا شان تھا فرمائی تراوی پڑھی آپ نے بیس تراوی انیس الاسلام میں آ کے پڑھ لیں اس لیے کہ میں یہ لفظ بیس اس لیے کہتا ہوں کہ تراوی ہے ہی بیس امام شافی کہتے ہیں بیس تراوی امام احمد الحمبل کہتے ہیں بیس تراوی امام مالک فرماتے ہیں بیس تراوی امام اعظم ابو نیفا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بیس تراوی تمام کے نزدیک تراوی بیس ہے بھائی اگر کوئی چار آٹھ دس بارہ نفل پڑے مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لو لیکن تراوی جسے کہتے ہیں یہ بیس ہیں اللہ کا احسان ہے اس دن دن سے سے جس بیس تراوی حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے شروع ہے آج تک جمہور امت میں بیس تراوی چلی آ رہی ہے اور دونوں حرمین میں ہر میں اور ہر میں مدینہ میں بیس تراوی ہو رہی ہے آپ نے بیس تراوی پڑھی قیام اللیل کر لیا تو اللہ کے نبی نے فوراً تراوی ختم ہوئی ایک تمہیں خوشی کا مجدہ دے دیا کہ من من قام رمضان ایمانا غفر ما تقدم جس میرے امتی نے قیام اللیل کر لیا تراوی ادا کر لی رمضان کے دن کی ہی اللہ اس تراوی کے بدلے میں زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے اب بتانا یہ چاہتا ہوں انیس الاسلام کے رفقہ اکرام کہ سہور سے تراوی تک ہر عمل میں نجات رحمت گناہ معاف برکتیں قبولیت تو یہ اللہ نے دن بھر کے اعمال دیے اس لیے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ میرا محبوب کے امتی کوئی جہنم میں نہ جائے جنت کے وارث بن جائے اس لیے حدیث سے کعب بن اجرا مشہور حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور احساط و اسلام ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے مدینہ طیبہ میں اب مدینہ کا نام آ گیا تو مدینہ تو مدینہ ہے اللہ سب کو نصیب فرمائے ذہی قسمت حضور نے فرمایا مدینہ آنے کی مدینہ رہنے کی مدینہ مرنے کی تمنا کرو اور میری بھائی یہی تمنا ہے اللہ آخری وقت آئے تو مدینہ لے آئے دنیا میں پھرتا ہوں دین کی دعوت لے کر لیکن آخری وقت کی تمنا ہے کہ مدینہ کی دھرتی نسیم ہو جائے اور اکثر میں کہا بھی کرتا ہوں وہاں جا کر کہ اے خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے مولانا فلاحی کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر اے خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے اور جس کی زیارت مومن کا میراج ہے کہہ دو سارے کہہ دو اللہ بڑا دے گا وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کی زیارت مومن کا میراج ہے جانے والا تو جائے بڑے شوق سے کہاں جانے والا کہاں جائے مدینہ جانے والا تو جائے بڑے شوق سے جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے اے خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات بات ہے حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں تشریف لائے آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی بے قدم رکھا فرمایا آمین دوسری سیڑھی بے قدم رکھا پھر فرمایا آمین تیسری سیڑھی بے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین بلند آواز سے اب یہ بات آج صحابہ کے لیے بڑی چمبے کی بات تھی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا تو ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے سبحان اللہ چونکہ صحابہ کا میرے نبی کے ساتھ دورہ رشتہ تھا ہر صحابی میرے نبی کا مرید بھی تھا چونکہ سب سے بڑے پیر میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر ہیں مرشد ہیں رہبر ہیں اور بلکہ میں کہتا ہوں قائد اعظم اصل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ نے ساری کائنات کا قائد بنا کے بھیجا تو صحابہ حضور کے مرید بھی تھے اور مرید اور پیر کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے سامنے مرید بیٹھا رہے شیخ کے اعمال دیکھتا رہے اور کرتا رہے اس کو فالو کرتا رہے چڑ چڑ نہ کرے جو زیادہ چڑ چڑ کرتا ہے نا مرید وہ بے فیض رہتا ہے اس کو فیض نہیں ملتا اور صحابی ہر صحابی نبی کے شگرد بھی تھے آپ ان کے استاد تھے چونکہ نبی علیہ السلام مولّا اعظم ان کے آئے تھے اور صحابہ حضور کے شگر تھے اور شگرد کامیاب وہ ہوتا ہے جو استاد کے سامنے بولتا رہے پوچھتا رہے جو شگرد خاموش ہو کے بیٹھا رہے وہ علم سے محروم اور جو مرید زیادہ بولے وہ فیض سے محروم اب صحابہ ادب کا معاملہ یہ تھا کہ خدا کی قسم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کو ایسے مرید نہیں ملے جو اللہ نے حضور کو صحابہ دیے تھے ابرو کے اشارے پہ جانے قربان کرنے والے اگر میں نے اسی ٹاپک پہ بات شروع کر دی رات بیت جائے گی صحابہ میں حضور کی کتنی محبت تھی اور صحابہ حضور کے اشاروں کی کیسے اطاعت کرتے تھے ہم تو کرتے ہیں نا زبان سے وہ ہمارے پاکستان میں اکثر نعرے لگاتے رہتے ہیں نبی جی میں قربان جانیا ہاں۔ پنجاب میں بندوں والا شیر ہی نہیں ہے جنانی والا نبی جی میں قربان جانیا ہاں، جب وقت آئے تو میں ملتان جانیا ہاں۔ ہاں صحابہ پیغمبر کا اشارہ دیکھا جانے قربان کر دی سبحان اللہ اطاعت رسول کا عالم ایک حدیث سناتا ہوں تمہارے ایمان کو جلائے ملے حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کے رضی اللہ تعالیٰ فقی امت حضور نے لقب دیا فقی امت اس لیے میں کہا کرتا ہوں مجھے حنفی ہونے پہ ناز ہے میں حنفی ہونے پہ فخر کرتا ہوں اس لیے کہ امام ابو نفا رحمۃ اللہ نے تمام فقہ جو مدون کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے لی ہے اور حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود فقی امت ہے یہ پوری امت مسلمہ کا فقی ہے اس کی تباہ کرو اس کی اطاعت کرو اللہ کی قسم حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی میں لکھا ہے ایک سفر میں جا رہے تھے اچانک سواری سے اترے جلدی سے چلے ڈبل مارج کی طرح اور ایک جھاڑی کے قریب جا کے بیٹھ گئے جیسے کسی کو قضاء حاجت ہو پیشاب کی حاجت پیش آئی ہو اس کی اوٹ میں بیٹھے اور بیٹھتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آگے پھر سواری میں بیٹھ گئے اب رفقہ اکرام پریشان ہو گئے کہ اترے اس انداز سے جلدی میں جیسے پیشاب کی حاجت ہے اور جھاڑی کے پاس بیٹھے جب پیشاب کرنا ہے لیکن بیٹھے اتنی اجرت میں اٹھے کہ پیشاب انسان کر نہیں کر سکتا پاکیزگی نہیں کر سکتا یہ کیا ماجرا ہے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے سواری پہ تو ساتھی نے ایک نے سوال کیا جو رفیع کے سفر تھے وہ تو پوچھتے تھے نا ہم تو پوچھنے کو معیوب سمجھتے ہیں نا ساٹھ سال کا بابا ہے ستر سال کا مولانا فلائی صاحب جوان ہے اب ان سے کیا پوچھیں یہ سمجھیں گے اس بابے کو پتہ ہی نہیں چلو ایسی چلتے ہیں چلتی ہے جیسے چلائی جاؤ نہ بھائی مسائل پوچھا کرو پوچھنے سے آتے ہیں تو اس ساتھی نے سوال کیا تھا عبداللہ اللہ محسوس سے فقی امت سے رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت یہ اتنی اجرت میں جانا اور وہاں بیٹھنا اور پھر آنا یہ کیا ماجرہ ہے جا گئے تو یوں جیسے پیشاب کی اجازت ہے اور اٹھے اتنی جلدی میں پیشاب نہیں کر سکتا فرمانے لگے توجہ توجہ محبان رسول کا عمل دیکھو فرمانے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اسی مقام پر حضور کی سواری جب پہنچی تو نبی علیہ السلام سواری سے اترے اور اسی جھاڑی کے اوٹ میں بیٹھ کر حضور نے پیشاب کیا تھا میں آج جب یہاں سے گزرا مجھے پیشاب کی حاجت تو نہ تھی پیشاب تو نہیں آ رہا تھا لیکن دل میں خیال آیا عبداللہ چلو حضور کی وہ حیت قضائیہ تو منا لوں وہ شکل تو بنا لوں شاید اللہ کی ادائی پسند آ جائے میں ویسے ہی اترا ہوں اور اس جھاڑی کے پاس جا کے بیٹھا ہوں اور اس کے واپس آ گیا ہوں کہ پیغم پیشاب تو نہیں آتا تھا لیکن نبی کی ادا تو زندہ کر دوں یہ اشاک تھے یہ محبان تھے آج کا زمانہ ہوتا نا ہے شاید یہ مینٹل ہے جی اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اگر صحابہ ہمیں دیکھ لیں یہ حضرت شیخ الہند کی بات آج سے ایک صدی پہلے کی کہ اگر صحابہ ہمیں دیکھ لیں اور ہم صحابہ کو دیکھ لیں صحابہ ہمارے متعلق یہ کہیں کہ ان سے تو مدینہ کے منافق ہی اچھے تھے اور ہم صحابہ کو دیکھیں تو کہیں یہ دیوانے اور مجنو پاگل ہیں ان میں شاید عقل و شعور ہی نہیں ہے ارے بھائی وہ عشق کا نظام ہی ایسا تھا تو ہر صحابی نبی کا مرید تھا ابرو کے اشارے پہ جانے قربان کرنے والا اور ہر صحابی مرید بھی تھا وہ ایک صحابی اٹھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ تین مرتبہ آمین آمین آمین خلافی عادت سنا اس کی وجہ نبی علیہ السلام جواباً فرمایا سونے سے پانی سے لکھنے کے یہ انمول موتی ہیں دل پہ لکھ لو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے بار کا اس دن ہاتھ اٹھائے اے اللہ عرض کی مولا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے تیرے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی لیا جائے اور پھر وہ حضور پہ درود پڑھ کے جنت کا وارث نہ بن سکے ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے حضور فرماتے ہیں تمام فرشتوں نے اس پر آمین کہا میرے کان میں آواز پہنچی میں نے بھی آمین کہہ دیا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا اللہ ہلاک ہو جائے یہ وہ شخص جس کی زندگی میں دونوں ماں باپ بوڑھے زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور پھر جوان اولاد بیٹی بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا وارث نہ بن سکے ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے حضور فرماتے ہیں تمام فشتوں نے آمین کہا میرے کان میں آواز پہنچی میں نے بھی آمین کہہ دیا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے اللہ کی میں عرض کی اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور پھر رمضان کا وہ عزت و احترام نہ کر کے اور رمضان کے روزے رکھ کے جنت کا وارث نہ بن سکے ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے حضور نے فرمایا سارے فرشتوں نے آمین کہا میرے کان میں بات پہنچی میں نے بھی آمین کہہ دیا میں پہلی دو باتوں پہ تو نہیں جاتا وقت نہیں ہے ورنہ ایک ایک ٹاپک پہ الحمد بات کر سکتا ہوں تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس حدیث ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان حقیقت میں اللہ نے مسلمانوں کی نجات کے لیے بنایا ہے اگر اس مہینے بھی میری آپ کی نجات میں ہوئی تو ہم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بدبخت نہیں ہوگا اس لیے اس کا احترام کرو حضور نے ارشاد ہے اول رحمہ اس کا پہلا اشرہ رحمت ہے اوسط و مغفرہ اس کا درمیانہ اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے وہ آخر عطق من النار اور آخری اشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے اب یہ جو دن لمحات جا رہے ہیں ایک ایک لمحہ یہ جہنم سے نجات کے لمحات ہیں اگر ان لمحات میں ہم نے جہنم سے نجات نہ لی تو بڑا خسارہ ہوگا میں اللہ سے پر امید ہوں کہ جس خدا نے ہمیں زندگی میں رمضان عطا کیا جس خدا نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی چاہے نقلی صحیح لیکن اللہ اس کو اصل بنا کر ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے گا اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو رمضان اور قرآن یہ لازم و مظوم ہے یہ رمضان کو شان ملا ہی قرآن کی وجہ سے ہے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ رمضان اللہ القرآن سبحان اللہ کہہ دو میں پاکستانی ہوں مجھے کچھ عادت ہے اگر آپ بھی بولتا ہوں تو تمہیں بھی بلاتا ہوں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے پانچ سو سال جنتی گھوڑا دوڑتا ہے سایہ ختم نہیں ہوگا بڑی سعادت ہے لفظ سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نادر کیا اس نفذ قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو سال کے گیارہ مہینوں کا سردار بنا دیا نسبت قرآن نسبت قرآن نے رمضان کو شان دیا اور پھر جو فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا وہ کون ہے جبریل امین سبحان اللہ اللہ نے جو فرشتہ قرآن لے کے آیا اس فرشتوں کو یہ اعزاز دے دیا کہ جاؤ جبریل ہم تمہیں سید الملائکہ بناتے ہیں تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا اس کو سرداری مل گئی اعزاز مل گیا اور پھر جس شہر میں یہ قرآن آیا وہ کون سا شہر ہے بھائی جہاں پہلے قرآن کی آتی اتری گھبراؤ نہیں مذاکرہ ہو رہا ہے ایک دوسرے سنے سنائیں گے تو بات یاد ہوگی مکہ تل مکرمہ وہ میں اس لیے پوچھتا ہوں ہمارے پاکستان میں ایک سیال شہر ہے ضلع بھی آج کل وہ اسلامیات کا پیپر آیا میٹرک کا طالب علم تھا سوال یہ تھا کہ نبی صاحب اسلام کی جائے پیدائش بتاؤ حضور کس شہر میں پیدا ہوئے اس نے جواب میں لکھا سیال میں ہاں اس نے ساری زندگی سنا تھا علامہ اقبال سیال میں علامہ اقبال انہوں نے کہا بڑے لوگ شہر سیال بھی پیدا ہوتے ہیں بچہ تھا نا بچہ <laughs> ہاں جی اور خبر اخبار نے اس کو شرارت کے طور پہ چوکٹے میں لگا دیا ایسا کہ اسلامیات کا میٹر کا طالب علم کہتا ہے جناب نبی اسلام کے جائے سیال کوٹ ہے اس لیے میں پوچھتا ہوں بھی حضور کے اوپر قرآن کی پہلی جو نازل ہوئی کھاؤں اتنی مکہ غار حرام دو ہزار فٹ کی بلندیوں میں اللہ نصیب فرمائے اللہ زیارت نصیب فرمائے اکراب ربی ک الدی الاکرم علام علم قلم یہ آیات پہ اتری جس شہر میں یہ آیات اتری اس کو مولانا نے اس دن جنید جمشید صاحب پڑھ رہے تھے نا حالی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اتر کر سوے کو ہمیں آیا اور ایک نسخہ ہے کہ میاں ساتھ لایا وہ نسخہ کیا یہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی جس کا پہ مکہ میں قرآن نادل ہوا اللہ نے اس شہر کو مقام یہ دے دیا نسبت قرآن سے کہ اسے فرمایا ام القرآن کائنات کے جتنے شہر ہیں ساروں کی ماں مکہ مکرمہ ہے ساری دنیا کے شہروں کی ماں مکہ اور جس نبی پہ قرآن آیا سبحان اللہ اسے اللہ نے سید المرسلین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شیخ نفیس الحسینی رحمت علیہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ خان کا بڑے شیخ تھے کاتب تھے دنیا کے ورلڈ کے کتب کاتبوں کے چیئرمین تھے سعودی گورنمنٹ نے حضرت شیخ نفیس کو حضرت پیشکش کی اور التجا کی کہ حضرت معاجہ شریف کے سامنے قرآن کی ایک ایت اپنے قلم اپنے ہاتھ سے لکھ دو کہ من رجالکم ولاگر رسول اللہ و خاتم النبیین یہ ایت لکھ دو معاجہ شریف پر اپنے قلم سے حضرت نے فرمایا میں تیار ہوں قرآن لکھنے کے لیے ساری زندگی قرآن لکھا ہے لکھتا ہوں لیکن کہاں پہ لکھوں کہتے جو دیوار کے اوپر کیسے لکھوں دیوار پر کہ ہم لگاتے ہیں سیڑھییں اور نیچے ہم تمہارے انتظام کرتے ہیں پیڈ کا اوپر بیٹھ کے لکھ دو فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہوگا حضور کا قبر عطر نیچے ہو اور نفیس اوپر بیٹھ کر یہ لکھے یہ مجھ سے نہیں ہوگا نیچے کسی پتھر پہ رکھوا لو وہ وہاں لگا دو جا کر میں اوپر بیٹھ کر نبی علیہ رسات اسلام کی یہ بے ادبی نہیں کر سکتا یہ میرے بس کی بات نہیں عشق رسالت کے پیکر تھے علماء دیوبند ایک عمل میں خدا کی قسم تو حضرت شیخ نفیس صاحب نے اس مقام پر قلم اٹھایا بہت شاعر تھے بڑے مدہ رسول تھے جیسے شیخ بھی اپنے دور کے معروف مدہ کرنے والے تھے ایسے ہی شیخ نفیس صاحب وہ کیا فرماتے ہیں اے رسول امی سید المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تم بھی کہہ دو تجھ سا کہہ دو کہہ دو اے رسول امی سید المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں برائی میو شمی خوش لقب تو عالی نصب اے تو تو والا حسب حضور حض فرماتے ہیں میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں تعمیر بیت اللہ کے بدلے میں جو دعا مانگی اللہ کے نبی خلیل اللہ علیہ السلام نے نے اسماعیل زبی اللہ اللہ کہ ربنا وباس فیہم رسولا اے اس بیت اللہ کی تعمیر کا اگر معاوضہ یا نت بدلہ دینا ہے تو پھر مجھے اس آخری نبی کو میری نسل میں میری اولاد سے پیدا فرما دے جس کا تو نے وعدہ ہم سے لیا تھا مساق لیا تھا عالم اروا میں اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں دعا تو قبول کرتا ہوں تیری زندگی میں اس کے ظہور نہیں ہوگا فرمایا مجھے یہ بھی اللہ منظور ہے میں قیامت کے دن میدان معاشرے میں یہ تو کہہ سکوں گا اے اللہ میں وہ خلیل ہوں جس کا بیٹا جس کی اولاد میں تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس لیے فرماتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میرا حسب و نصب میری نسل اتنی آئے حسب کہتے ہیں باپ کی طرف سے جو نسل آتی ہے اور نصب کہ نصب کو ہوتا ہے باپ کی طرف سے حسب ہوتا ہے ماں کی طرف سے حضور فرماتے ہیں میرا ماں باپ آمنا حضرت عبداللہ سے لے کر اماں ہوا اور بابا آدم علیہ السلام تک جتنے جوڑے آئے حضور نے فرمایا کہ میری نسل میں کسی جوڑے نے زنا نہیں کیا کسی دور پہ اے برآ شمی خوش لقب اے تو عالی نسب اے تو بالا سب شہر نفیس نے نقشہ کھینچ دیا دو زمانے قریشی کے در سمی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے اور جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اللہ نے ایسا سین و جمیل نبی بنایا میں امی آمنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں لوگوں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا وہ گمراہ عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے اور قرآن کہتا ہے وَقَتَّانَ عَيْدِيَهُنَّ بشرا باشارا انہذا کریم کہتی ہے یہ یوسف تو انسان نظر نہیں آتا یہ تو کوئی کریم فرشتہ اتنا سین انسان نہیں ہو سکتا امی عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف دیکھا انگلیاں کٹا لیں اور مکہ مدینے والوں نے اس نے محمد دیکھا تو گردنیں کٹوا لیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور بز میں کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اللہ نے پہلے آدم کو بنایا شیس وزکیل کو بنایا یوشانو کو بنایا حضرت زکریہ یا کو بنایا حضرت ابراہیم خلی اللہ کو بنایا حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بنایا حضرت موسیٰ ہارون آئے حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے سلیمان و دعود آئے بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر لائی گئی سید الاولی سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تو جس نبی پہ قرآن آیا اللہ نے اسے سید المرسلین بنا دیا نسبت قرآن اور جس امت کے لیے یہ قرآن آیا وہ آپ اور میں ہی ہے نا بھائی ہم ہیں نا ہمارے لیے قرآن آیا نا اللہ نے اس امت کو خیر امت قرار دے دی ساری امتوں کی سردار سب سے بہتر تو نسبت قرآن جس کی طرف ہوتی گئی جو فرشتہ لایا سید الملائکہ جس شہر میں آیا ام القرا جس مہینے میں آیا شاہ رمضان جس نبی پہ آیا سید المرسلین جس امت کے لیے آیا خیر امت ہاں ہاں میں بلیک بن کے رفقہ کرام اور بات ذرا وضاحت کر دوں یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے آدھے گز کا یا پاؤن گز کا اس کو بچے کا لنگوٹ بنا لو پیشاب پکھانے میں شرابور رہے گا صاف کر لیں گے دھو کر لیکن اسی کپڑے کا اگر قرآن کا غلاف بنا لو خدا کی قسم لوگ غلاف قرآن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے لوگ اٹھاتے ہیں چونتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں کیوں اب اس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی یہ قرآن کا غلاب بن گیا ارے اگر آدھے گز ٹکڑے کی نسبت قرآن سے ہو جائے اس کو یہ شان مل جائے اے امت محمدیہ اگر تیرا تلّہ قرآن سے ہوگا کیا خیال ہے تجھے خدا مقام نہیں دے گا سنو پیغمبر کی حدیث سنو پھر دعا کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمد کے دن جب میدان حشر کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی ایک دن حضرت عائشہ سے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کہنے لگی امی عائشہ میرا مقام تم سے زیادہ ہے ماں بیٹی بات بحث کر رہی ہیں حضرت فاطمہ نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ کہنے لگی بیٹا میں کب انکار کرتی ہوں تو محمد کی بیٹی ہے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں یقیناً تیرا مقام زیادہ ہے تو نبی کی بیٹی ہے ممتی کی بیٹی ہوں تیرا مقام اس سے بڑا ہے اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا سید الصحر الجنہ فاطمہ تو وہ ہے جو ساری جنتوں کی عورتوں کی سردار ہوگی اس لیے تیرا مقام تو زیادہ ہے لیکن آخر میں چونکہ فقیہ امت بھی تھی نا بڑی فقیہ تھی بڑی اللہ نے ذہن دیا تھا مسکرا کے فرمانے لگی اے بیٹی فاطمہ اس کا پتہ تو قیامت کے دن لگے گا نا جب میدان معاشر میں حساب کتاب ہو جائے گا جنت کے دروازے کھولیں گے سب سے پہلے امت محمدیہ حضور نے فرمایا جنت میں جائے گی میری امت آنے میں سب کے بعد ہے لیکن نسبت قرآن نسبت رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے یہ لوگ جائیں گے اور اس امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی علیہ السلام ہوں گے حضور علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو امی عائشہ فرمانے لگی بیٹی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا تو جنت میں محمد سب سے پہلے جائے گا تو جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گی پتہ اس وقت چلے گا میرا بھی شان کم نہیں ہے بیویوں کو بھی یوں نہ سمجھو بیویوں کا مقام ہے لیکن بیویوں کو ماں سے بڑھ کر نہ بناؤ بس اتنا خیال رکھنا مائیں مائیں ہیں ماں کا ماں کا مقام ہے بیوی کا بیوی کا مقام ہے اگر ہر چیز کو اسے مقام پہ رکھو گے تندرست رہو گے توانا رہو گے معاشرہ تندرست رہے گا جب بیوی کو کسی اسی مقام پہ لے جاؤ گے اور ماں کو نیچے گراؤ گے پھر قرب قیامتی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا تو معاہ کرام نسبت قرآن کی بات کہتا ہوں کہ قرآن کی نسبت سے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں لوگ جائیں گے حضرت سلیمان السلام جب جنت میں جائیں گے حضور کا شاد ہے کہ ان کی ساتھ جس چونٹی نے بات کی جس کیڑی نے جس کے نام پر قرآن میں سور نمل ہے ان نسبت بارے میں وہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی اور وہ ہد ہد جس نے حضرت سلیمان سے گفتگو کیا وہ ہد بھی جنت میں حضرت سلیمان کے ساتھ جائے گا حضرت عزیر علیہ السلام جس گدھے پہ سوار ہوتے تھے وہ گدھا بھی حضرت عزیر کے ساتھ جنت میں جائے گا جی اصحاب کاف کے ساتھ جو کتا تھا فرمایا وہ کتا بھی اصحاب کاف کے ساتھ جنت میں جائے گا نسبت اولیاء تعلق اولیاء اللہ والوں سے تعلق فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ گائیں بقرہ جانتے ہو ایک ہے بکرا جو انڈیا پاکستان کا بکرا ایک ہے بقرہ بڑے کاف سے جو قرآن میں صورت ہے یہ سورہ بقرہ علیہ فلام سے شروع ہوتی ہے پہلے قرآن اس کو کہتے ہیں بقرہ بقرہ کا میں نے عربی میں گائے ہیں جس گائے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا وہ گائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گی اور حضرت صلی علیہ السلام کی وہ اونٹنی ہوا جی جو پہاڑ کے اندر سے نکلی وہ حضرت صالح کے ساتھ اونٹنی جنت میں جائے گی اور حضور علیہ السلام کی وہ اونٹنی بسوا جس پہ حضور بیٹھتے تھے وہ اونٹنی جنت میں جائے گی تو میں بلیک ورن والوں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سو قابل غور ہے یہ بات کہ سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد جنت میں جائے موسیٰ علیہ السلام کی گائیں جنت میں جائے عزیر علیہ السلام کا غدر جنت میں جائے اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے حضرت صالح کی اونسی جنت میں جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونسی جنت میں جائے اے محمد کے غلاموں کیا تم جہنم میں جاؤ گے نہیں نہیں نہیں رب کعبہ کی قسم تم جنت کے وارث ہو جنت تمہارے لیے بنی ہے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے یہ ساری کائنات تیری ہوگی تو محمد کا بن جا صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں قرآن کی ایک نسبت ہے اس لیے رمضان میں احتمام سے تلاوت قرآن کرو اگر حافظ ہیں ان کو اللہ نے بڑا شان دیا وقت نہیں ہے اگر ناظر خواہ ہو تو تلاوت قرآن کرو ان آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرو اور ایک نسخہ دے کے جاتا ہوں جن کی بنائی میں کمزوری آ رہی ہے جن کی بنائی میں کمی آ رہی ہے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں انشاءاللہ آٹومیٹک بنائی بڑھ جائے گی زیارت قرآن سے اور بھائی جو حافظ بھی نہیں ہے ناظرے بھی نہیں ہے ان کو ایک نسخہ دے کے جاتا ہوں کبھی اچھے اچھے حکیم کبھی آتے ہیں اور نسخے اچھے اچھے کبھی مقدر سے ملتے ہیں دل میں بٹھا لینا اور یہ بتا رہا ہوں شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات جو بالکل نہیں پڑے ہوئے ان سے درخواست ہے کہ وہ وضو بناؤ اور قرآن کو کھولو بسم اللہ کہہ کے اس کی زیارت شروع کر دو قرآن کی زیارت بھی یعنی نجات ہے یہ میری بات نہیں ہے حضور کا شاد ہے میری تمہاری ساری کائنات کی امی عائشہ صدیقہ عفیفہ مطارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور کا شاد ہے چار چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا بھی سواب ان نظر الکعبہ عبادہ اللہ کے بیت اللہ کو دیکھنا عبادت نہ طواف کرو مزور ہو بوڑھے ہو کمزور ہو تو آپ نہیں کر سکتے مطاب میں چلے جاؤ ان بینائی سے آنکھوں سے زیارت کر لو النظر الکعبہ کعبہ کو دیکھنا عبادت والدین عبادہ بوڑھے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت کاش اللہ تفیق دے دے انشاءاللہ کبھی اسی ٹاپک پہ بات کروں گا ماں باپ کا چہرہ شریعت نے کیا اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا علماء کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اور چوتھی چیز فرمائی عبادت اللہ کے قرآن کو دیکھنا عبادت اس لیے جو میرے بھائی نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن کی زیارت کر لیا کریں دیکھ لیا کریں انشاءاللہ یہ بھی عبادت شمار ہوگی تو یہ رمضان کا اہتمام کا نسخہ ہے بحمد اللہ پاکستان میں اسی نسخے کے ترویج کے لیے سال بھر میں نے کرتے رہتے ہیں میں الحمدللہ دو جامعات کا پرنسپل ہوں ایک بوائز میں ہے ایک گرلز میں ہے اور اللہ کا احسان اس کی متعدد شاخیں ہیں جاتوں کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے آپ بھائیوں کے تعاون سے اللہ چلاتے ہیں تو میں اس ملک میں آتا ہوں دعا کر کے ابھی میرا ویزا اس سال ختم تھا میں نے جب اپلائی کیا تو اللہ شاہد ہے میں مسجد میں کہہ رہا ہوں پہلے دو رکعت نفل پڑھے پھر اللہ سے درخواست کی اللہ اگر یورپ میں جا کر برطانیہ میں مجھ سے دین کی بات کلانی ہے تو ویزا دے دینا ورنہ میں اس ملک میں دین کا کام پہلے بھی کرتا ہوں اب بھی کروں گا انشاءاللہ تو پہلے اس موقع پر ہی اللہ نے جب میرا پاسپورٹ آیا تو پانچ سال کا مزید ویزا دے دیا اب میرے پاس طرح تک کا ملٹیپل ویزا ہے حضرت وہ شیخ صاحب کو کہنا تھا رمضان میں میرے دن رکھ لیا کرے انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان میں میں آیا کروں گا وہ انتظار نہ کیا کریں ایک تاریخ میرے بھی رکھ دیا کریں تو بہرحال میں یاد کر رہا ہوں کہ نسبت قرآن سے انسان کو مقام ملتا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیوں کو آخری وقت پہ ایک نسخہ دے رہا ہوں وہ بھی دل میں بٹھا لیں ہمارے پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے حضرت شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ یہ خواجہ قطب الدین بختار رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ان کے اجل خلیفہ ہیں چشتی سلسلہ نسل کے روحانی بزرگ ہیں میرے سٹی کے بالکل قریب چالیس میل کے فاصلے پر ان کی قبر اثر ہے تو ان کے سہانے میں لکھا ہے کہ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے پاس والدہ کے پاس چند عورتیں آئیں ان کی سہیلیاں اور آ کے کہنے لگی فرید کی امی تیرا بیٹا بڑا ولی غوث کتب ہے فرمایا ہاں الحمدللہ میرا بیٹا بڑا ولی غوث کتب ہے اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے لیکن میری سہیلیوں تمہیں پتہ ہے میرا فرید ولی غوث کتب بنا کیسے تو اماں فرید نے جب یہ بات کہی ان سہیلیوں نے کہا اے فرید کی اماں یہ نہیں جانتی ہم فرمان لگی جب میرا فرید میرے پیٹ میں آیا میں نو مہینے ہر روز پورا قرآن ختم کرتی تھی قرآن کی حافظہ تھی ہر روز قرآن پورا قرآن ختم کرتی تھی اور میرے بچے کی خوراک میرے پیٹ میں اللہ نے قرآن کی تلاوت بنا دی قرآن کی تعلیم قرآن کے الفاظ ہو گئے اور جب میں بچہ جنم دیا میں نے زدگی سے پاک ہوئی تو میں نے پہلے میں دو رکعت پہلے وضو بناتی تھی پھر دو رکعت نفل پڑتی تھی پھر فرید کو اٹھا کر سینے سے لگاتی تھی اور دودھ پڑاتی تھی میرا فرید جتنی دیر دودھ پیتا رہتا تھا میں تلاوت قرآن کرتی رہتی تھی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تم سے ایک بات درخواست کرتا ہوں جب گود میں بچہ لے کر تلاوت قرآن سے دودھ دوگی جب پیٹ میں بچہ ہو تو تلاوت قرآن کا اہتمام کرو گی درود پاک پڑھ کر ذکر اللہ کر کر دودھ پلاؤ گی اللہ کی قسم فرید الدین پیدا ہوں گے فرید الدین اور اگر آج کی میری ماں بہن بیٹی انٹینا انٹرنیٹ ان کے سامنے بیٹھ کر اگر بچوں کو دودھ پلائیں گی تو دلیپ کماری جامے گی فرید نہ جامع پھر روتی ہو کہ مولوی صاحب تویز دے دو طویز دے دو مولوی کا طویز کیا کرے گا تیری گود پہلا دارالعلوم ہے تیری گود پہلا اس کو شیخ الحدیث بنا لے اسے فقی امت بنا لے اسے عالم بنا لے اسے قاری بنا لے اللہ نے تیری گود میں ایسی تاثیر رکھی ہے تو اس گود میں جو لوری دے گی قرآن کی تلاوت سے حضور پہ درود پڑھنے سے ذکر اللہ سے یقیناً تیرا بچہ اللہ نیک بنائے گا تو اس لیے تلاوت قرآن کو کثرت سے کرو رمضان کا مہینہ جا رہا ہے یہ چند لمحے ہیں زہ مقدر جس کو نصیب ہو جائے اس کی قدر و منزلت کرنا اللہ پاک تمہارے عورتوں کے اعمال میں مزید برکتیں دے میں کہا کرتا ہوں ہم تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا شام کو اللہ قبول فرما لے اور ہمیں اس کا اجر دے دے لیکن وہ میری ماں بہن بیٹی جو افطاری کے وقت سامان تیار کرتی ہے گھر کے سارے افراد کا گھر کے چھ جی روزہ رکھنے والے ہیں اور تم ساری کا سامان تیار کرتی ہو تمہارے سامان سے جو ہم روزہ کھولتے ہیں تمہارے تو نامہ مال میں چھ روزوں کا آتا ہے ہم تو ایک والے ہیں تم تو چھ والی ہوں تم اجر میں ہم سے آگے ہو سہور ہم کرتے ہیں تمہارے ہاتھ سے پکی روٹیوں کھا کر روزہ افطار کرتے ہیں تمہارے ہاتھ کے پکی چیزیں کھا کر تو اس لیے اللہ نے تمہارے مقدر میں تو بڑا اجر لکھا ہے اللہ کریم نے محروم نہیں کیا مرد کو عورت کا حکمران ضرور بنایا ہے کہ رجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کے حاکم ہیں یا تو معاملہ الٹ ہے نا النساء قوامون علی الرجال تو میں کہا کرتا ہوں نہیں خدا کو کم بڑا اعلیٰ ہے عرفہ ہے عظمت والا ہے تو میرے بھائی بہنوں میں یہ عرض کرتا ہوں مرد کا حاکم ہونا قرآن نے کہا لیکن نیکیوں میں تمہیں بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہر عمل میں تم مردوں سے بڑھ سکتی ہو اور اللہ نے تمہیں ادرت دیا ہے تمہیں مقام دیا ہے خدا گزرے لمحات میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو ہمیں معاف کر دے آنے والے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے حضرت شیخ فلائی صاحب کا تا دیر مجھ پہ سایہ سلامت قائم رکھے جس محبت سے انہوں نے مجھے بلایا ہے میں آج بریڈ فورڈ سے دوڑاؤں صرف بیان کرنے کے لیے کہ میں جا کے نہیں اسلام میں میں نے وعدہ کر لیا تھا حضرت سے کہ ایک میں بیان کر کے آؤں گا اللہ میرا آنا قبول فرما لے آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے اگر کوئی میرا بھائی جس نے پہلے میرے پاس اسپانسر کیا ہوا ہے موجود ہے تو مل لے اور کسی اور کو تفیق دے تو مجھ سے فارم لے لے اور ذریعہ اشاعت دین کا ذریعہ بن جائے واخر الدام الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العلمین وسلاۃ وسلم علیہ سید المبیائی والمرسلین ولاقبۃ المطقین سمینا و عطان الفرن كربان ويلك المشیر یا حیو یا قیوم مرحمت کا نستگيس اللہ منہ ذکر کا و شکر کا وسن عبادت اللہ حاجر من النار اللہ جنت فردوس بغیر حساب اللہ سكنہ زیارت الحرمین شیفین فی کلیام أذب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہ مرحمن یا رحم الرحمين اللہ کرمن يہ كرم الكرامين المّّّّّّّّہ يا كريم اللهم انا نجعلك في ون ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ گزر لمحات پہ جو ہم سے كتائيں ہوگی ہمیں معاف فرما دے اے اللہ آنے والے ایک ایک لمحے کی اور خصوصاً قدر ان راتوں کی جو ابھی آنے والی ہیں اے اللہ ان کی ہمیں قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرما لے اے اللہ کریم ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ کے ہوا ہوا تیرے کرم سے تیرے کرم سے ہوگا و فوض اللہ ان اللّہ بصیروں میں ای اللہ متقبل صلاطنٰ اللہ تقبل قبل سیامن اللہ تقبل کیمنہ اللہ مت قبل کی رات القرآن اللہ تقبل قبل اللہ مت قبل سجودنا ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ یہ رمضان پوری امت مسلمہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے عرب میں میں شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں افریقہ امریکہ میں یورپ میں ایشیا میں دنیا کے جس جس کو نے مسلمان آباد ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ برما اور آسام کے علاقوں میں جو ظلم ہو رہے ہیں اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما لے اے اللہ کریم اے اللہ کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ یہ مسجد انیس الاسلام اور پورے یورپ نہیں پورے عالم کی جتنی دینی عبادت گاہیں ہیں مسجدیں ہیں اللہ انہیں قیامت تک آباد رکھنا ان کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمانا اے اللہ قال اللہ اور قال رسول جن مراکز دینیا میں پڑھایا جا رہا ہے اے اللہ ان دھرتیوں کو آباد رکھنا دین دشمن طاقتوں کی نپاک سازشوں سے ان کو محفوظ فرمانا اے اللہ کریم اپنوں سے بگانوں کے سازشوں سے محفوظ فرما لے اے اللہ کریم تو ہماری ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے آج جو دین کی باتیں کہی ہیں سنی ہیں گھروں میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں ان سب کی طرف سے قبول فرما لے یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين